اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ بچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں